حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم واقعہ ہے اس کی کہانی پر پورے قرآن میں بڑے پیمانے پر بحث کی گئی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت مشہور ہے سیکھنے کا پہلا سبق یہ ہے کہ کسی کے لیے حسد ناپسندیدگی کو کبھی بھی ان کے خلاف سازش کرنے اور نقصان پہنچانے پر مجبور نہیں ہونے دینا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران اب سے جو حسد رکھتے تھے اس نے انہیں نقصان پہنچانے کی ترغیب دی باب بارہ یوسف آیت دس ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کنوے کی تہ میں پھینک دو اگر تم کچھ کرو گے تو کچھ مسافر اسے اٹھا لیں گے یہ ذہنیت صرف ایک دوسرے کو بہت سے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جن میں سے کچھ کا ذکر اس عظیم واقعہ میں کیا گیا ہے مثال کے طور پر اس نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے اپنے والد سے جھوٹ بولنے اور اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ داریوں کو منقطع کرنے کی ترغیب دی ایک مسلمان جو دوسروں کے لیے ناپسندیدگی محسوس کرتا ہے اسے چاہیے کہ اسے ظاہری طور پر ظاہر کرنے سے ہمیشہ باز رہے اور باطنی طور پر اس منفی احساس کی مزاحمت کرے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے سوا کسی سے اجر طلب کریں امید ہے کہ جو بھی ایسا سلوک کرے گا اسے کسی اور کو ناپسند کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے جذبات پر عمل نہیں کیا سیکھنے کے لیے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کسی کو کبھی بھی برے کام کرنے کی سازش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر الٹا فائر ہوگا یہاں تک کہ اگر یہ نتائج اگلے جہان تک مؤخر کر دیے جائیں تو بھی آخرکار ان کا سامنا کرنا پڑے گا اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا جیسا کہ وہ اپنے والد گرامی حضرت یقوب علیہ السلام کی محبت احترام اور پیار چاہتے تھے لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی تدبیریں انہیں اپنی خواہش سے دور کر دیتی ہیں باب بارہ یوسف آیت اٹھارہ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لے آئے یقوب نے کہا بلکہ تمہاری روحوں نے تمہیں کسی چیز پر آمادہ کیا ہے اس لیے صبر سب سے زیادہ مناسب ہے جتنی زیادہ برائی کی سازشیں کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقصد سے اتنا ہی دور کر دے گا خواہ وہ ظاہری طور پر اپنی خواہش پوری کر لیں اللہ تعالیٰ جس چیز کی خواہش کی تھی وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے لانت بن جائے گا اللہ یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں مثلا ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی دولت ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ اور پریشانی کا باعث بنے گی انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اچھے اور برے منصوبے کا مقصد دراصل کسی قسم کا ذہنی سکون حاصل کرنا ہے یہاں تک کہ اگر منصوبہ بہت سے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے حتمی مقصد اب بھی ایک ہی ہے ایک منشیات کا مالک دولت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک سلطنت بناتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنیں گی لیکن یہ حتمی مقصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کبھی حاصل نہیں ہوگا خواہ وہ دولت اور طاقت جیسے ذرائع حاصل کر لے آیات ایک دو چار ایک دو چھ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا اور باب پینتیس فاتر آیت تینتالیس لیکن شیطانی سازش اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں گھیرتی پھر کیا وہ پہلے لوگوں کے راستے کے سوا انتظار کرتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام کا صبر اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ حضور یقوب علیہ السلام کا ثابت قدمی ہے باب بارہ یوسف آیت اٹھارہ اور وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لے آئے یقوب نے کہا بلکہ تمیری نفسوں نے تمہیں کسی چیز پر آمادہ کیا ہے اس لیے صبر سب سے زیادہ مناسب ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی مدد طلب کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت یقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹوں نے ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا لیکن انہوں نے واضح طور پر ان کا پردہ فاش نہیں کیا برتاؤ اور اس کے بجائے اسے چھپانے کا انتخاب کیا امید ہے کہ وہ آخر کار خلوص سے توبہ کریں گے اس سے ایک مسلمان کو دوسروں کے عیب چھپانے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے سنن ابن ماجہ نمبر دو دو پانچ میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا جب وہ دوسروں کے عیب چھپائے گا سنن ابن ماجہ میں موجود ایک اور حدیث نمبر دو پانچ چار چھ میں تنبی کی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اس کے عیب ظاہر ہوں گے اس کے علاوہ دوسروں کے عیبوں کو چھپانا خاص طور پر جب گنہگار کو معلوم ہو کہ اس کی غلطی چھپائی گئی ہے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں گے دوسری طرف عام طور پر ایک گنہگار کو شرمندہ کرنا زیادہ تر معاملات میں صرف ایک شخص کو مخلص توبہ سے مزید دور کرنے کا سبب بنے گا در حقیقت غصہ انہیں اس شخص سے بدلہ لینے پر مجبور کر سکتا ہے جس نے ان کی غلطی کا پردہ فاش کیا جو صرف مزید گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس کے علاوہ چونکہ حضرت یقوب علیہ السلام کے پاس ان کے خلاف کوئی واضح دلیل نہیں تھی اس لیے وہ نتیجہ کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے اس عظیم تقریب میں باقی مریض کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سچا صبر وہ نہیں ہے جب کوئی آخرکار وقت گزرنے کے ساتھ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ وہ کچھ ناپسند کرتا ہے جیسے کسی محبوب کی موت یہ حقیقی صبر نہیں ہے یہ صرف قبولیت ہے جو سب سے زیادہ بے صبری لوگوں کو بھی ہوتا ہے اس آیت سے سچا صبر ظاہر ہوتا ہے اور صحیح بخاری نمبر ایک تین صفر دو میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے یہ نصیحت کرتا ہے کہ مشکل کے شروع میں ہی صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مشکل کے شروع میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر آخرکار اسے قبول کر لیتا ہے وہ واقعی صبر کرنے والا نہیں ہے صبر میں شامل ہے کہ کسی کے فعل تقریر کے ذریعے شکایت کرنے سے گریز کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو جاری رکھا جائے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقے سے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ عظیم واقعہ اس بات کو سمجھنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ صبر جیسی کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتی جیسا کہ علم الہام طاقت اور نیک کام کرنے کا موقع جیسے صبر کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو کو یاد رکھنا انسان غرور کی مہلک بری صفت کو اپنانے سے روکتا ہے آخر میں یہ واقعہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کسی کو اپنی مشکل سے صرف صحیح رہنمائی ملے گی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور بے شمار اجر حاصل کر سکیں توسیع کے طور پر انسان کو سکون کے اوقات میں ہی دونوں جہانوں میں ذہنی سکون اور برکات حاصل ہوں گی جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قائم رکھے گا اسے ہر حال میں مدد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ دونوں جہانوں میں سکون اور کامیابی حاصل کرے باب پینسٹھ میں طلاق آیات دو تین اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے اور باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے ثابت قدم حضرت یوسف علیہ السلام اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب بارہ یوسف آیت چوبیس میں ہے اور اس نے یقینی طور پر اسے بہکانے کا ارادہ کیا اور اگر اس نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ اس کی طرف مائل ہوتا اور اس طرح ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا یہ آیت مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے کہ جب بھی انہیں شیطان انسان گناہوں پر آمادہ کریں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے نش قدم پر چل اللہ عزوجل کی ہماگیر نگاہوں کو یاد کرنا گناہ سے باز رہنے کی ترغیب دے سکتا ہے یہ یاد دلانے سے کہ اگر کوئی ان کو نہیں دیکھتا تو بھی اللہ تعالیٰ ضرور کرتا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کا مشاہدہ کرتا ہے بلکہ ان سے ایسے دن حساب کتاب کرے گا جو ٹل نہیں سکتا قرآن پاک میں اس رویہ کی تلقین کی گئی ہے باب سات الراف آیت دو سو ایک در حقیقت وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ اسے یاد کرتے ہیں اور فوراً بصیرت حاصل کر لیتے ہیں یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ وہ ایسے مقامات اور لوگوں سے بچیں جو انہیں گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں انہیں وہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا جب وہ اس عورت سے بھاگے تھے جس نے انہیں گناہ کی طرف دعوت دی تھی اور اس جگہ سے جہاں سے گناہ ہونا تھا ماحول اور ساتھیوں کا ہمیشہ کسی کے رویے پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داود نمبر چار آٹھ تین تین میں موجود ایک حدیث میں تنبی کی ہے کہ ایک شخص اپنے دوست کے مذہب پر یعنی وہ اپنے ساتھیوں کی خصوصیات کو اپنائیں گے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان مقامات اور لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو انہیں گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان لوگوں کی صحبت تلاش کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس دنیا میں حلال طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خلوص نیت سے جدوجہد کرے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرے اللہ تعالیٰ انہیں دینی اور دنیاوی نقصانات سے محفوظ رکھے گا لوگ کامل نہیں ہیں وہ غلطیاں کریں گے لہذا اس تحفظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی توبہ کی ہدایت شامل ہے سچی توبہ میں ندامت کا احساس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید مسائل پیدا نہ ہوں دوبارہ وہی ایسے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور کسی ایسے حقوق کی تلافی کرنا شامل ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں خلاف ورزی کی گئی ہے سنن ابن ماجہ نمبر چار دو پانچ ایک میں موجود حدیث کے مطابق اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا بہترین قسم کے لوگوں میں سے ایک خصوصیت ہے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس پر سمجھوتا کرنے کے بجائے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اہم خصوصیت کو اجاگر کرتا ہے باب بارہ یوسف آیت تینتیس اس نے کہا یہ میرے رب قید میرے لیے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلاتے ہیں اور اگر تو نے مجھ سے ان کی چال نہ ٹال دی تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کرنے کے بجائے جیل جانے کا انتخاب کیا مسلمانوں سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح بڑی قربانیاں دیں لیکن انہیں لوگوں کی خاطر دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے اپنے ایمان پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو اپنے ایمان پر سمجھوتا کرنے سے کوئی بھی دنیاوی کامیابی کیوں نہ حاصل ہو بلاخر یہ کامیابی اس کے لیے دونوں جہانوں میں لانت اور بہت بڑا بوجھ بن جائے گی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کوئی میڈیا کو دیکھتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اخلاقی اقدار اور ایمان پر سمجھوتا کیا وہ غمگین اور افسردہ ہو گئے اس سے قط نظر کہ انہیں کتنی ہی دنیاوی کامیابی ملی باب بیس تاہا آیت ایک سو چوبیس اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم رہے اور اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ جلد ابدیر انہیں دنیاوی کامیابیاں ان کی توقعات سے بڑھ کر نصیب ہوں گی ان نعمتوں کو چھوڑ دیں جو ان کے لیے اگلے جہان میں منتظر ہیں اس اطاعت میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے اور باب اکتالیس فصیلت آیت تیس در حقیقت جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ سیدھے راستے پر رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ جنت کی خوشخبری سنو ودا کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ عظیم واقعہ مسلمانوں کو یہ یقین کر کے غرور سے بچنے کی یاد دلاتا ہے کہ ثابت قدم رہنے کی صلاحیت ان کی اپنی طاقت سے حاصل ہوتی یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں در حقیقت نیک عمل کرنا گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر الہام قوت علم اور موقع کی صورت میں ممکن نہیں اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنے کی ترغیب دینی چاہیے جب بھی وہ دنیاوی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس شکر گزاری میں شامل ہے کہ وہ اس کامیابی کو استعمال کریں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے یہ دونوں جہانوں میں مزید برکتوں کا باعث بنتا ہے باب چودہ ابراہیم آیت سات اور یاد کروس جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا آخر میں یہ عظیم واقعہ دوسروں کی برے کاموں میں مدد نہ کرنے کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اچھے اور مفید کاموں میں دوسروں کی مدد کریں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ ان کا ذمہ دار کون ہے یا کون ان میں حصہ لے رہا ہے نیکی کی تائید کرنی چاہیے خواہ کوئی اجنبی کام کر رہا ہو اور برائی سے بچنا چاہیے اور ان کے خلاف نصیحت کرنی چاہیے چاہے کوئی محبوب ہی کیوں نہ کر رہا ہو باب پانچ المان آیت دو اور نیکی اور تقو میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اچھی بات پر مستقل اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب بارہ یوسف آیت ترپن میں ہے اور میں خود کو بری نہیں کرتا بے شک رو برائی کا مستقل حکم دینے والی ہے سوائے ان کے جن پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو پاکیزگی اور پرہیزگاری کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فخر ہو سکتا ہے سچائی کو تسلیم کرنا بندگی اور آجزی کے قریب تر ہے یہ کہ کوئی بھی اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت سے ہی حاصل ہوتی ہے باب ترپن ان نجم آیت بتیس تو اپنے آپ کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے اس کے علاوہ یہ عظیم واقعہ اس بات کو سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ ظاہری اور باطنی شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں ثابت قدم رہے اسے یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان محض زبان سے اسلام قبول نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرداں کوشش کرنے میں ناکام رہتا ہے جو ایسا سلوک کرے گا وہ ان دشمنوں سے آسانی سے شکست کھا جائے گا ان دشمنوں پر قابو پانے کے لیے اطاعت میں استقامت کی ضرورت ہے یہ ایک وجہ ہے کہ پانچوں فرض نمازوں کو چند گھنٹوں میں یا ہفتے میں ایک دن جمع کرنے کے بجائے پورے دن میں پھیلا دیا جاتا ہے یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت سے متصادم ہے اس کے علاوہ یہ واقعہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کو دن بھر ڈٹے رہنا چاہیے جس طرح ان کے دشمن دن بھر ان کے خلاف ڈٹے رہتے ہیں یہ نہ صرف اپنے فرضی فرائض جیسے کہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کرنے سے حاصل ہوتا ہے بلکہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر دن بھر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں یہ مستقل اطاعت ایک مسلمان کو ان دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنے گی باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل باب تینتیس الاحزاب آیت اکیس یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے روزمرہ کی زندگی میں ان کے نمونے کی پیروی سے ہی ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان دو دشمنوں پر غالب آ سکتا ہے باب تین علی عمران آیت اکتیس کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان حضرت یوسف علیہ السلام معاف فرما دیتے ہیں اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا ذکر باب بارہ یوسف آیت بانوے میں ہے اس نے کہا آج تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اپنانے کی ایک ناقابل یقین حد تک اہم خصوصیت کا ذکر ہے جب کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر لوگوں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے برائی کا جواب کبھی بھی برائی سے نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک کامیاب مسلمان کے طرز عمل سے متصادم ہے باب اکتالیس فصیلت آیت چونتیس اور اچھے اور برے کام برابر نہیں ہے برائی کو اس عمل اس سے دور کرو جو بہتر ہو اور اس کے بعد جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ ایک مخلص دوست ہو اچھائی کا جواب اچھائی سے دینا کوئی خاص بات نہیں کیونکہ جانور بھی احسان کے بدلے مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ برائی کے جواب میں اچھائی کا مظاہرہ کیا جائے خاص طور پر جب کوئی شخص انتقام لینے کی پوزیشن میں ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے درحقیقت اس مثبت انداز میں برتاؤ کرنے سے اپنے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو شخص چیزوں کو چھوڑنا سیکھتا ہے اور دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے باب چوبیس النوری آیت بائیس اور وہ معاف کر دیں اور نظر انداز کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے در حقیقت جیسا کہ اس عظیم واقعہ سے ثابت ہے جامع ترمزی نمبر دو صفر دو نو میں موجود ایک حدیث کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے ساتھ بلند کرے گا لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دوسروں کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ماضی کو نظر انداز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 6133 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا چاہیے اور اس شخص کے ساتھ دوبارہ پیش آنے میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے حقوق کی ادائیگی کو جاری رکھتے ہوئے خود کو کمزور حالت میں نہ ڈالے اس کے علاوہ یہ عظیم واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی شخص کو یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے برتر ہیں جنہیں اس نے معاف کر دیا جیسا کہ حقیقت میں افضل وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے سنن ابن ماجہ نمبر چار ایک سات چار میں موجود حدیث کے مطابق جس نے اس قسم کی تکبر کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ آخرت تک پہنچ گیا وہ جہنم میں جائے گا آخر میں یہ عظیم واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب تک ایک مسلمان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے معافی کی امید رکھنی چاہیے سچی توبہ میں ندامت کا احساس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید مسائل پیدا نہ ہوں دوبارہ وہی ایسے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور کسی ایسے حقوق کی تلافی کرنا شامل ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے احترام میں خلاف ورزی کی گئی ہے لیکن ایک مسلمان کو بدلنے کی کوشش کیے بغیر گناہ جاری نہیں رکھنا چاہیے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی امید رکھنا چاہیے کیونکہ یہ امید نہیں ہے یہ محض خواہش مندانہ سوچ ہے جس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں اس کی وضاحت جامع ترمیزی نمبر دو چار پانچ نو میں موجود حدیث میں ہوئی ہے